الحمد اللہ آپ کے پاس السلام السلام علیکم وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله يا سيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال الله في القرآن المبيل والسرخان الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما قريش الحبيب

بھائیو السلام علیکم اللہ پاک کی پاک کلام کے اندر ایک آیت میں ہور بھی تلاوت کرنا توجہ دے غور نہ سنا ہے سبحان اللہ فلا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم الله تعلمون عظيما انه لقران كريم في كتاب مكنون الله يمسه الا المطهرون اللہ تعالی واقعی نیک ہوئی تمام مسلمان حق سنن حق تے چلن حق کو دی توفیق عطا فرمائے آمین آمین آمین کے ہے سمجھا ایک دعا واسطے موہر ہے کیونکہ دعا دے وچ فرشتے آمین جلے سامین آمین وہ موہر لگ ویندی ہے دعا دی قبولیت دی سبحان سبحان اللہ اللہ آمین ہے شاید جڑا سلسلہ تقاریر ہے بڑے عرصے دراز کو چلانے موجودہ دور ہے پہلے تقریری سلسلے صحابہ دے دور دے اندر اس طرح دیا تقریر نہیں ہوں سن کیونکہ جیڑا بھی آپ دا اشاعت مبارک سنتا ہا کوئی وہ فوراً اندر سے عمل کرتا ہا. سبحان اللہ ہوں دسو ایک دوسرے نو آخن کی ضرورت تو رکھے نہ پھر آکھے ہونا تو اس گل کی ضرورت رکھی نہیں تقریر کا مانا ہے دہرانا بار بار گل کو دہرانا یہ تران لیکن اس ویلے کوئی صحابی کوئی بندہ ایسا نہیں جا گل سن کے اس گل نو بھول جاوے ہا غفلت کرے ہا سستی کرے ہا اس طرح کر کوئی بندہ موجود نہ جو آپ دے برمودات مبارک آپ دے جو ہندے ہم وہ فوراً اس دے اتے عمل پیرا ہوں گا اس واسطے انہوں لوگوں کو تقریر کی ضرورت نہیں پہنچی سی جی جی اسلام سڈے اندر زوال پکڑا گیا ہے اوہ اوہ تقریری سلسلے جڑے نا وہ زیادہ ہو گئے عملی سلسلہ وہ ختم ہوتا گیا خود یہ آپ انصاف رائے اصل تکاری چ نہیں یہ رسم و رواج جہاں چل جائے یہ چل جائے ملا طبکے سارے مرشد پاک رحمت اللہ علیہ آپ نو کوئی تقریر کی دعوت کرا میاں جو کچھ میں کرتا دیکھا ساری تقریر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو کچھ عمل کر رہے ہیں یہ دین تو آپ کو عملی طور پہنچا رہی ہیں پھر میں زبانی طور پہنچاؤں کا کی فائدہ یا تو میں کوئی اپنے عمل کمی چڈی ہو پھر میں تمہوں یار زبانی گل بھی دسا میں تو اپنے عمل کے اندر ہر ویلے اس وا حسنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جڑا نا وہ بیان نہیں کرتا وہ تے سامنے کر چڑ دا پھر میں تقریر کی ضرورت تقریری سلسلہ جڑا یہ کٹیا گیا ہے یہ مولوی کٹیا گیا بزرگوں کے طرفوں نہیں آیا اس طرح کا تقریری سلسلہ گائے بگائے کبھی کبھی بیان کرنا تقریر کرنی یہ ایک الگ بات ہے جیلا ایک سلسلہ رواج بنا لینا جی ہوں سڈے کو بنیا کھڑے اس طرح کا بزرگوں کو نہیں سی ہوں ضرورت سان جس گل دی تقریر تو تسی سنتے آئے سنتے رس ہو جتنی دن زندگی دے ہیں یہ سلسلہ واللہ عالم بھی ثواب اللہ پاک ان کس وقت تک رکھد ختم کرد اللہ پاک دے گا لیکن ایک ہے دہرانا ایک ہے پہنچانا یہ بڑا فرق ہے دہرانا کسی دین کے جز نو دہرائی جاؤ جی ایک حکمت ہے ہوں حکمت اندر احتیاط بھی ہے دوا یہ بھی ہے حکمت دو چیز چلتے ہیں احتیاط بھی چلتی ہے دوا بھی چل دے ایویں جڑا روحانی سلسلہ ہے اللہ پاک نے جیویں زہری جسم واسطے حکمت دوائیاں حکیم سارا سلسلہ جو چلایا ہے روحانیت واسطے بے ہے نہیں یہ سلسلہ اس واسطے ہوں سانو یہ تقریر جہاں جسمانی فائدے تو کچھ دینا روحانی فائدے نہیں پہ روحانی حکیم ہون تے پھر روحانی فائدہ ہوئے تو حکیم ہی روحانی نہ رہے تو ہون جسمانی تے جسم نو فائدہ پہنچا روح تو نہیں پہنچا سکتا روحانی حکیم جڑے جہاں تر گئے اللہ پاک دا پیغام پہنچاو والے پیغمبر علیہ السلام انہیں دا جڑا پیغام سی کی سی امت کو آنا رب دا پیغام رسول لے کے آمدا سی کی سی امت نے پہلے پہلے کیونکہ دیکھو سارے کو بنیاد توحید ہے رسول آمد توحید دسن کی خاطر توحید کی مارفت پہچان کران کی خاطر رسول دا اور کوئی نہیں مقصد ہوتا کہ مینو من بلے بلے ہوئے تاریف ہو رسول دا مقصد نہیں رسول دا مقصد آواں جڑا وہ صرف توحید کی ہے جو کچھ رسول لیا وہ بھی سارا توحید کی مرفت ہن رسول کلام کی اللہ پاک نے قرآن پاک کے بیان فرمایا فتح اللہ کی دے سن یار رب تو ڈرو یہ انہیں دی دیکھو تقریر ہے بڑی کوئی لچھے دار تقریر ہے تو سور گور کوئی چیز نہیں صرف ایک سادے الفاظ ہیں کہ فتح اللہ اللہ تو ڈرو واطی میرا حکم ہے اللہ تو ڈرو ترو میرا حکم ہے وما اسالکم علیہ من اجر ان اجریا الا علی رب العالمین سن یار اسا ایدو تے سوال نہیں کردے ایدی اجرت نہیں منگتے ساڈا جڑا بدلہ ہے اجرا تے او رب العالمین دے کول کول ہے اسا تواڈے ہاتھ سارے جہان نو پالن والا ہے تے دعوی سٹ کردے اس کی توحید دا تے پھر تے اگے ہاتھ اے ساری شان دے خلاف ہے دین دے خلاف ہے اساں نہ سوال کردے ہیں نہ اجرت منگدے ہیں کہ کی سی نبی دی تبلیغ رب تو ڈرو تے پھر کی کرو فوراً میرا حکم منو کہ کہ ڈران کا مطلب ہے جدو تھی ڈرسو رب تر اس رسول کا حکم تھی آپ مننا ہے جدو رب ڈرنا تو میرا حکم کی ماننا تبلیغ ہوں دسو جو تسان ملے کی تبلیغ سنتے ہو اس تین چیزاں ہیں ایمان آپ ویکو کدی تسان یہ تین چیزاں سن تو کہ رب تو ڈرو رسول دا حکم منو تے تے کول کوئی کوئی اجرت نہیں ایک ملا اس طرح تقریر کیتی ہے منوجر ہاں ہوں تو کرو نہ نہیں کیتی نا ایک دی تبلیغ ہے نبیاں رسولاں دی ٹھیک ہے نا ہاں۔ ہاں۔ ہوں سوال یہ پیدا کھلے کہ یار جس دین نو نبیاں رسول نے پہنچائے ہوں اس دین نو ملا پہنچا دسو کنا فرق ہے ملا دے رسول کنا فرق ہے دسو کوئی بیان ہو سکتا ہے ایک چیز رسول ادا کر رہا ہے پھر ملا دی واری آ گئی تو ملا کا مانا کہ خواجہ صاحب نے سریکی کے اندر فرمایا کہ ملا نہیں کہیں کار دے دیکھو انہیں انج نہیں فرمایا کہ چلو ملا دین کا کام نہیں جانتا تو دنیا نو ناندہ فرمان تو ولی اللہ کا کہ نبی بعد پھر کو آتا ہے ولیاں کی مارفت دین آیا ملا مارفت نہیں آیا یاد رکھنا ہوں ولی کی فرما رہا ہے فرما ملا نہیں کہیں کار یعنی کسی کام نہ نہ دنیا جو گن تو دین جو گن یہ اللہ کا ولی فرما رہا ہے فرما گفتا ہے اللہ بباد گھر کے حلقوم ہے عبداللہ اللہ ولی کا بولنا جڑا ہوں اللہ کا بولنا ہوں گھر کے بندے کا حلقوم ہے زبان اس کی منہ اس ہے لیکن بولنا ہوں ولی کا بولنا تا نہیں وہ ملا نہیں کہیں کار شیوے نہ جانن بھائی یار نے نبی بھیجن رسول بھیجن کتاباں بھیجن کیوں بھیجن انسان اس دھرتی پہ بھیجا کیوں بھیجا یہ دسو ایک سوال پیدا کر جی اتنے کھانا پیو مکان بنا ہر چیز واسطے اللہ نے بھیجا ہے تو یہ دسو جہے جی- مکان بحث اندر ہیں وہ اتنے تھی بنا سکتے ہو جڑے کھانے ماحول نظام جو کچھ بہشت ہو سکتا ہے مثال ہی نہیں مل سکتی ہوں اتے آنا ہوں کھانا پینا مکان مقصود سارا نظام جو دنیا کا چلے بیٹھے ہیں جی مقصود یہ ہوں تو تو رب تالا کیوں نہ بھیجتا اتنے اتنے اتنے بحث سے سارا کچھ دکھا دینا دینا سان اچھا بحث سے رکھ دینا ہوں ادھر بھی تیار ہے بحث بھی تیار ہے ہے ہے ہوں کنہوں جانتا کہ دوستی ہے جانتا کہ نہیں جانتا ہوں بھیجا کیوں ہے کہ بہشتی نو بحستے پا د جانوی جاننا میں پا دے جانوی آسن مولا نو کیڑے انہوں کہ سزا دیتی کیڑے عمل دی سزا ہے نو سانو نوجا بولے نا نا بولے نا نا ہوں اللہ پاک نے کی کیتا ہے جاؤ دنیا دے جاؤ وہ دارولا مل ہے اتے جا کے عمل کرو جس کا عمل جنت والا جنتالا جنت دیا گا جس کا عمل والا کالا کیوں بھیجا گیا ہے کہ جا اپنے عمل کے ذریعے سزا جزا اپنی آ کے لائن لینی کالا کل مو تا وال ہیا تالوا کو ملو کو عملہ موت زندگی اس واسطے پیدا کی ویکوں کہ زیادہ عمل بہتر زندگی یہ سارا جو نظام بنایا گیا زمین و آسمان سب چیز اللہ پاک ہے میرا مقصد یہ ہے میں کس دے عمل اچھے بہتر عمل یہ نہیں فرمایا بہتر علم کسی تقریر کسی کی کوئی شے نہیں فرمایا بہتر عمل عمل کس ہوں کی دیکھو مثال تے ہزار من چینی موجود ہے تھی اپنی چاہ ایک چمچی نہ پاؤ چاہ میٹھی ہونی ہے جن چینی کی کی تعریف جاؤ تاریخ چاہ میٹھی جی تعریف نال میٹھی ہو جائے تو من دس دینا نہیں ہوں سب چیز ساری ضرورت ہے پانی کی ہے پیاس تھی تعریف کرو تو پیو نہ پیاس بجا جن تعریف کرو ہے پیاس کھانا یہ بڑی تعریف کرو یار کھانا این جنج ہوں بڑی طاقت دے کھانے کی تعریف کرو تو کھاؤ نہ یہ تو دی نہیں دینا دوائیاں ہیں بیماری دے واسطے نسخے بماری نسخہ تعریف کرو تو کھاؤ نہ فائدہ دیسی دیسی میں نہ نا پکی گل ہے نا ہوں ویکو اصا اپنے نفی کی کرتے ہیں تعریف کیا کرتے ہیں تعریف وہ جی میں مثال دیتے ہوں تعریف کرنے مسئلہ حل نہیں ہوں نفی تاریف تسلا دی میں بھیجا ہی عمل واسطے انج نہیں فرما میرے نبی تعریف کیتی جاؤ تعریف کا پہلو الگ ہے کیوں ہر چیز پہلا ایک پہلو جڑا اسلام نے سانو ہے وہ ہے ادب ادب ادب ہوں شیتان جنہ علم تین تع دعوی کردا کہ جن عالم بیٹھے نے اج کل کے ملا شیتان جنا علم بزرگوں کے قول ہیں شیتان جنہ علم نہیں رکھتے شیتان جنا علم نہیں رکھتے پھر اس کو یہ عمل سی کہ ایمان دے سوا عمل چھ لاکھ سال اس عبادت کی تھی کیا کی تھا چھ لاکھ سال علم آ گیا نا ہوں اگے ہی عبادت ہے چھ لاکھ سال اس عبادت کی تیسرے نمبر دے کہ او سب چیز نو اس ویک اللہ پاک بھی سات آسمان زمین جو چیز پی ہے نا انہیں سات آسمان کی سیر کی فرشتے نو ہے ہر چیز خدا کی بھی ہے مشاہدہ بھی ہے عبادت بھی ہے علم بھی ہے کیونکہ شیطان کو اگر علم نہیں منتے تو تے نبی تبھی شریعت کی مخالفت جو کرتا ہے جی نہیں جانتا تو پھر ڈکتا کیوں ہے انہوں پتہ ہے نہ کرنے کی یہ نیکی ہے بدی کرا نیکی چھڑا ہے معلوم کیا شریعت بھی ساری یہ نبی جی کہ نیکی کرو تو پتی سدو ہوں دسو شیتان نو دو چیزوں کا پتا ہے کہ نہیں علم اندر ہوا کہ نہیں ہوا اچھا ہوں علم ہی ہوا عبادت بھی ہوئی چھ لاکھ سال کسے ملا نے کی چھ لاکھ سال عبادت تو مشاہدہ ویکتا بھی ہے ہوں ان چیزاں فائدہ کیوں نہیں جتیاں غور کرو مومن نہیں سی ایمان نہیں سی ہوں ایمان اصا یار ایمان خدا کہن دا نا ایمان ہے کہ رب سا ہے تے اس طرح دا شیطان کول بھی سی شیطان رب کا انکار نہیں کیتا یاد رکھنا شیطان نے کی انکار کیتے سجدہ تعظیمی جس کا انکار کیا نہیں آخر رب نہیں جو انکار ہوں کرتا پے رب کی ذات نو پے پتا دیا پے کہ وہ ذات ہے ورنہ وہ آخیا رب ہے نہیں وہ گل نقطے غور کرو کہ وہ آخیا رب ہے نہیں یار حکم کی وہ آخر نہیں میں سیکھتا نہیں کرتا یعنی تیرا حکم ہوں ذات من گیا کہ نہ مننا ہاں جی۔ مومن ہوا تو سادہ مومن کی ہے ویکو اتنے شیطان مجبور ہے کہ وہ اپنے دل دلچو نہیں کٹ سکتا کہ رب نہیں کٹ سکتا ہے مجبور ہے جی تھی دیکھ لو تھی مجبور ہو سورج کھلوتا آسمان ہر چیز ہوں تھی سورج کا انکار زبانی کر لو کر لو یہ تو اختیار ہے لیکن سورج بھی چو دل تے ذہن ہی تو سورج تھی نہیں کر سکتے اتنے مجبور ہو تسی ہے تو اختیار ہوں شیطان خدا نو ذہن کے دل تو کٹ سکتا ہے معلوم کیا خدا نو منتا ہے کہ خدا ہے مومن ہے نہیں کیوں سوال پیدا سی ہوں تھی سارے تھا مسلمان بیٹھے ہیں کوئی سات سال کوئی سو سال کوئی تقریرا سن سن کے بیٹھے ہیں دین جا تقریرا اسلام جا تقریرا سن سن کے بیٹھے ہیں اور میرا سوال ہے شیطان مومن کیوں نہیں تے اسی مومن کیوں ہاں دسو یہ کسی ملا نے بھی سوال کر لگو بھی شیطان مومن کیوں نہیں اسی مومن اسی آتے ہیں خدا ہے اسی مومن ہو گئے وہ بھی آتے خدا ہے تسی کافر کہندے بیٹھے ہو اپنے آپ مومن فرق کی ہے فرق کا کسی نے پتا اس فرق کا کسی نے پتا یہ تو ہم ایمان دستا پیا اقرار باللسان کدی غور نہیں کیتا سن اسلام دے غور نہیں کیتا سن سن سن کے تھک گئے ہیں کسی منزل دے نہیں اپڑے کوئی پتہ سور نہیں کیوں کے غور نہیں کیتا اسلام دے کدی غور نہیں کیتا اے میں سن سن کے چلے گا وہ مومن نہیں کیوں نہیں بھائی ہر شاید منی بیٹھا انکار تو کیا کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام نما سجدہ نہیں کرتا یہی انکار ہے نا ہوتا ہوں وہ مومن نہیں ہنسی مومن ہوگا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب بھائی اقرار زبان نال ہوتا ہے تو تصدیق ہوتی ہے دل نال کی ہوتی ہے وہ ہسی مومن کی ہوگا سانو قلبی تصدیق ہے قلبی تصدیق دی علامت کی ہے اے اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے میں تمہیں سنا میں

سن سنا جاؤ بلا تکن کلینا کال سمے نہ وا ہوملہ یس ماون ان لوگوں جیسا نہ ہونا جو کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن انہوں نے سنا نہیں انہوں نے مولا وہ کہ سنیا ہے تو سنیا ہی نہیں انہیں ایک ہی گل جیسے نہ ہونا سنیا ہے رسول دا حکم سنیا ہے پھر اللہ فرماندہ نہیں سنیا کیوں کیوں نہیں سنیا ہاں اگے پھر قرآن اپنے سارے فیصلے آپ کرتا ہے کوئی کتاب کی ضرورت نہیں کوئی کسی کے شیر کی ضرورت نہیں کوئی کسی کسی کی ضرورت نہیں ہے قرآن دستا ہوں گا ایک وفاد نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم آ نام لیا نا صلی اللہ اللہ تعالی ایک آدن اللہ تعالی نعوذ باللہ لفظ کیے اللہ تعالی جدو کوئی اللہ تعالی آکے تو سا آکھو جلا جلالو ہو فوراً آکھو یہ واجب انسان کے تے جدو نبی پاک دا نام لو صلی اللہ علیہ وسلم دلے جا کوئی یا زبان دے آکھ لو یہ لازمی چیز

کی آخ سن ایمان یعنی کلمہ پا لیا رسول ایمان آندا ہے ٹھیک ہے ایک تو تواتے ساتھے اتھی ساتھے مولا ہی مومن کر دن اے رسول دے اتھی مومن ہوندہ پہا ہے جو دیکھو قرآن پھر کی کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرمانتا ہے وَقَدْ دَخَلُ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَارَجُ بِهِ محبوب اے آئے بھی کافرن دے جاندے بھی کافر کرنے یار وہ آخر مان لیا رسول نے انہوں نے کلما پڑھایا قرآن تو جی، آئے بھی کافر گائے بھی مولا وجہ کی ہے سانو تو پتا چلے بھی وہ کلما پڑھی کرن تو مولا فرما ہے کافر ہاں فرمایا وطرا کثیر امن ہوں جو سارے ہوں بہت دیکھ سو محبوب ایک گناہ کے طور پر جو سارے ہونا فیل اس کی کر دن گناہ دے طور دن والو اگوان زیادتیاں کر دن وہ اکلے ہم یہ حرام کھان دن محبوب اتنا کتنے ہی مان لیا ہے ایمان لے ہوں تیرے میرے اتنے انقلاب نہ ہوں کلما پڑھ کے کافر کی طرح رہ رہے ہیں یہ عجیب ایمان ہے مینو بھی من بیٹھے تو پھر بھی کافر کی طرح رہ رہے ہیں یہ محبوب ایمان عجیب ہے لہذا ایمان ایمان نہیں نہیں رب نے قرآن اتاریا کیوں اتارے ابھی غور داری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کتاب اللہ جس کا پاپنگ رسول بھی ہے جو محبوب ہوں میں جو خدا کی بھائی ہوتی ہے میں ان کا پابند ہوں یم سے کون ہوا ان یو یو ہا تو جس رسول کے آسرے سے گنا کرتا ہے وہ رسول رب کا تاپے کہ فرمان دا ہے اے بول دا ہی نہیں میں انہوں بلان دا بھی میں وہ انہا پابند ہے کہ تو اس کے آسرے دے سارے کناہ کو اپنے دار ظلم ظلم کیتی جانتا ہے کی اکھے دا انہوں نبی نے سنانا ہے اور جے ایمان ہوتا کہ نبی تے انج کیا کرتا ہے کہ گل بھی اس کے خلاف نہیں کیا کرتا تے تیرا میرا سارا نظام ہی کوسرا لا تو تو اسی کہنا سی مومن لا بے سما کان یا مل تو مابو بے بڑے برے عمل کرتے سن کی کرتے سن اگے کی فرمانا ہے لولا جن ہا ہوم ربانی جون انہوں کیوں نہیں ربانی جین جہ عالم لوگ ہیں درویش لوگ کیوں نہیں انہوں ڈکتے گنا کیوں نہیں روک دے ان اسما بری گل تو کیوں تھی ڈکتے یہ پاتری یا وٹے درویش عالم ربانی یہ سارے کیوں نہیں ڈکتے کیوں نہیں منع کریں لو لا یعنی آ عمر ربانی کیوں ول واقل آ سو آرام خا تھی ڈکتے وجہ کی لا بے سما بہت ہی برے عمل کا کرتا ہوں فیصلہ سا کرنا ہے کہ زندگی ساری ساری جو برباد ہو گئی ہے نا اصا صرف سنا ہے منیا نہیں منگے تو پھر دے یاد رکھنا منگے تو پھر دے مکمل ہو کے اس واسطے قرآن پاک کتاب اللہ بندہ اس وقت نہیں منتا جب تک کسی کی عزمت بلندی نہیں منتا اس وقت تک احکام نہیں منتا اس واسطے ادب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں کیا ہے اسلام دو پہلو ہیں ایک نفع ایک نقصان

اس تھان اس جگہ کی جتھے تارے جیلے خدا نو قرآن کی عزت بیان کرنی پھر انداز کی قرآن کسی بھی شان بیان کرتے قرآن نے انج انداز نہیں بیان فرمایا فرمایا فلا فلاس منہ بے موا کیوں عظیم وہ قسم اس جگہ دی جس تارے ڈب گئے اللہ تعالی من عظیم پھر فرمایا جانو بہت بڑی قسم ہے قسم دے رب تعالی اکتفا نہیں کیتا اگے کرتا اے بڑی قسم ہے قسم رب کھا کے کتنے نہیں فرمایا قسم ہے پورا قرآن چکو جتھے قرآن شان بیان ہوئی رب سمجھو تے بڑی قسم ہے بے شک یہ قسم ہے انہو قرآن کریم بے شک ایک قرآن ہے جڑا نا بڑا کرم بڑی عزت والا کی بڑی عزت والا ان قرآن کریم فی کتاب مکنون اللہ یا مسو المتوحرون لو محفوظ تو تارے مائن تو کی پتا لو محفوظ کیا چیز ہے یہ لو محفوظ کی کتاب ہے اینو میں بھیجا ہے تے کو تنزیل میں رب العالمین پھر تم ہر مار ہے وہ سارے جہان دا رب دا بھیجا ہوا ہے یہ عام گل نہیں سارے جہان دے ہر شہر کی تاریخ پا دے پہلے قرآن دی کتاب اللہ دی ہے سوانو کوئی عبادت کا حکم دیتا ہے تو قرآن نے دیتا ہے غیرت کا حکم دیتا ہے تو قرآن نے دیتا ہے شہادت کا حکم دیتا ہے تو قرآن نے دیتا ہے روزہ رکھایا تو قرآن نے رکھایا ہے پردہ کرایا تو قرآن نے کرایا ہے ایک دوسرے کے رحم کا درس دیتا ہے تو قرآن نے دیتا ہے ادب کا دیتا ہے تو قرآن نے دیتا ہے رسول نبی خدا نو منن کا درس دیتا ہے تو قرآن نے وہ چیز دسو جی قرآن تمہیں نہ دسی ہو حضرت غور تبجو بات ہوں اس قرآن کا تڈے کوئی خط لکھ کے تا پیر بھیجتا ہے بھی اس بندے کا کام کر دے جدو خط آر کے تھلے اپنے قدم بھیج دسو جی کام کرتے ہو یا نہیں کرتے پیر نو منتے ہو یا نہیں منتے اس جیسا بے وقوف ہی آئے بھی خط سے پاریا چلو وہ کام نہ کرتا دے خط احترام نال رکھدا پھر بھی کوئی گل آئی تو بھی یار کوئی سوچ سی جدو خط نو فار کے فہری تھلے دتی کھڑا ہے پھر بے وقوف چپل آخر نہیں جی تو دا حکم من ان جی تیر تیرا ایڈی ہستی ہے فلائیں جائیں یوں انہوں کو فائدہ مل جی ہے نا قرآن ساڈے کو آیا کی مینو من میں پاک میں نو ہاتھ ہی نہ لاؤ تو پلیتی ہوگی تو ہاتھ نہیں لا سکتے حرام ہے وہ تو ہارون شد نہ لائے مکمل پاکی کرو تو قرآن پاک نو ہاتھ لاؤ جس کی شان ہے قرآن پاک اگر تھی پڑھتے بیٹھے ہو بندہ کوئی آ گئے تو تے گل کی تھی اس گل چا کی چالی سال کی عبادت ختم چالی سال کی عبادت فتوا ہے فکا کا فتوا قرآن پڑھ کے تھی کسی وال توجہ چا کی نا تو اس کی گل سنیے چالی سال کی عبادت ہوں ہوں ویکو کہ ایک بندے کی کی کی کی کی کی گل گل سننا وہ وہ وہ تو تو چالی سال عبادت ہے ہے قرآن دے دے دشمنے مننا چلنا بنتی خط نو فار والا لکھ دعوے کرے جی میں پیر نو نا پیر تعریف کرے ان پیر کوئی گل جسی پیر آخری ہر تو میرے من ہی ایویں نا ہوں قرآن سارے کو اتریا کیوں منو پاک جگہ سے رکھو میرا ادب کرو میں پاک ہاں پاک جگہ تو آیا پاک تو آیا میں رب کی کلام ہاں مینو تھی پاک جگہ سے رکھو پاک تھان سے رکھو مینو منو میرے حکم چلو ایویں نا وہ ایسا کی کیتا ہے ساری قوم ایک مت سمجھو جو کرتا پہ ایسے نہیں کرتے بے وقوفی اندر اصا اپنے آپ ماری بیٹھے ہوں ایک اوٹی پاکی کی انتہا کوئی نہیں کہ رب پاک جبریل علیہ السلام پاک سید الانبیاء نبی پاک علیہ السلام پاک ٹھیک ہے انہیں پاک

ہوں دسو کہ جیڑی نالی یا گٹر بنائی گئی ہے تھی اس دے وچ میرا سوال ہے تواڈے اوپر کہ قرآن پاک انو انج بیان فرماندا ہے ایک ہے حائض جیڑا عورت نو آندا ہے ماہواری یعنی ایک مہینے دے اندر انہوں جیڑی ہے آندا ہے انہوں آخدن حائض دستا ہے انہوں کی آخدن وہ اتنا پلیت ہے کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن نو ہاتھ نماز روزہ نہیں رکھ ٹھیک ہے نا یہ بات دوسرا عورت نو بچے جمن کے بعد جو خون آفاس و نفاس بھی عورت نہ قرآن پڑھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ قرآن ہاتھ لا سکتی ہے ہے یہ کتنے جانا نالی جانا ہے وہ گٹر نالی جانا ہے یا نہیں جانا اگے چلو پیشاب اتنا کلیف سی کہ پہلے ندیاں امتان دے اندر پیشاب جس کے اتنے چھٹ چند سی حکم ہوں سی کپڑے نو کٹ کے اس گوشت نو کٹ کے دھون کی اجازت نہیں سی ہوں پیشاب کی پلیتی کا آپ اندازہ لو کہ سڈے نبی پاک کی شریعت آپ کی مہربانی آپ کی آمد دی کہ سانو معافی مل گئی ہے کہ دھو چڈو کی کرو ورنہ پیشاب تو اس کی پلیتی تو وہی ہے نا کہ بدل گئی ہے ہر چیز کا پیشاب ڈنگر کتا سور بلا شیا وابی مرئی کریلی کافر کوئی سب کا پیشاب نالی آتا کہ نہیں آتا او آمن مسو لہما سنگھ جی دمی مسو آدم جہے جانور ذبح کرو اس کا جو خون جانا ہے آدم دم مسو رگوں کا بہتا ہوا خون رگوں کا بہتا ہوا خون اللہ پاک فرما جاتی ہے او دم مسفو ہن او لہما کنجی یہ دم مسفو رگے نا خون تے سور دا گوشت یہ حرام ہے اس واسطے جلے زبا کرو اس جان نہ دھوو یہ ہوں زبا کر کے نہ نہیں دھوندے وہ بالکل سور جیسا حرام ہے ہوں یہ کتنے جانا ہے دم مسو کتا مرے تو نالی ہے بلا مرے تو نالی ہے مجھ گوبر کرے پیشاب کرے کتنے جانا ہے نالی گٹر تو نالی یہ تمام کلیف مجموعے یہ پلیت شاید دنیا نے کوئی چیز دوسو مینو ہے ہر پلیتی اس آدھی ہے نا رب فرما ہے پلیتی اتنے ہاتھ نہ لا لا یا مسو یہ ہاتھ نہیں لانا یہ مس نہیں کرنا ہوں یہ قرآن تا کتنے گیا پیا دسو ہوں اس قرآن سب کتاب ایک سو چار کتاب ایک لاکھ جبی ہزار نبی رسول تمام اسلامی نشانیاں کعبہ مکہ سب چیز مدینہ نبی پاک دا روزہ ہر چیز کرو کٹھی کہ ساری فکا کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالی اس میں ذاتی اللہ یہ سب تو بھاری ہے واسطے قرآن ہیں کتابیں رسول ہیں کی عظمت بیان کرنے واسطے رب فرماندہ رب کا زل جلال والے کرام بڑی عزت والا بڑی برکت والا بڑی بزرگی والا چاہتا رب کا نام سبحان اللہ لام نہیں چکنا سبحان اللہ یہ ظاہر کر سبحان اللہ مانا پاک نہیں رکھ کیونکہ اللہ اس سے چار ہر ایک ایک الف دو لاما ایک ہے کبھی کیا اسی بولتے ہیں تین اللہ ایک لام ایک الف دو لام اے تو اللہ ہو گیا کچھ نہیں کھا ہر اللہ یہ ہے صحیح صحیح نام ہی نہیں آتا اپنا رب کا بھی اپنے بتوں کا نام لا تجا اس طرح کے سارے نام انہوں نے یاد ہیں وہ اپنے نام لینا چلتی نہیں کرتے اپنے بتانا کا نام لینا تو سانو اپنے رب کا نام لائن کا پتا ہی کہانی پیر ہے ولی ہے کیا کیا کیا کیا القاب ہیں کہ جب انہوں غور کرو اللہ تعالی کا نام لینا انہوں اللہ تعالی کا نام کا پتا نہیں غور کرو تو مفتی مولوی ہر بندے سے غور کرائے تمہیں میں کیا اصل غور ہے جو رب جو فرمایا انہیں نہیں سنیا ہوں ایک بندہ روس کے تے کو جا رہا ہے کھلا رہے ہو سنتا ہے لیکن واپس ہوں تھی کی کی یار سنیا جانا جانا سنتا ہی پھر بھی نہیں آخ رب نے اس طرح تین فرمایا ہے کہ یار سنتے بھی ہو میرے رسول کا حکم دیکھیے کردے اپنی منیا رسول ہوں پلیتی تے پاکی تے انتا تمام اللہ پاک دا اسما اور رسول پاک دا نام پاک تمام نبیاں دا نام اشتہارات اخبارات کتاباں سب چیز دے اندر کانڈے دے اندر ہر چیز دے اندر بسم اللہ ہر چیز دے اندر لکھے جاندن کہ نہیں ہاں جی۔ عام کاغذ دے جڑے بیکار ہیں جنہاں کو پھاڑ کے سٹ دینا کوئی حکیم ہے ڈاکٹر پرچی لکھ دے محمد حسن ڈاکٹر محمد پرچی بڑائی بیٹھا ہے جدو ہوں پرچی دینا اگلے جا کے سٹ دینا وہ نہ رب دے نام دی قدر نہ رب دے قرآن دی قدر منن چلن تو بڑا دور ہے وہ تو قرآن نے کہہ دیتا ہے حرام کھاون تے دور تن گناہ زیادہ کرتے پن محبوبہ ہی نہیں مان ہوندا ہی لے ہوندا بھی نہیں او تے قرآن نے فیصلہ کر دتا ہن ساڈا چان سی چلو اسا اون دے اوپر نہ من دے نہ چل دے ہار دے تھلے نالے میں سٹنا کوئی پکوڑے پنی بیٹھے سودے جاؤ دکان دے کی کر دینا کوئی گڈی صاف کیا کرتا ہے اس نام مبارک نال لانکی نے ردی کی ہے رب کا نام جس کاغذ دے لکھا گیا ہے مبارک کاغذ دے انہوں اسی کی بولتے ہیں جب وہ اخبار پڑھ لیں گے انہوں نے نا کیے اچھا جی تو رب کا نا ہوئے انہوں تو آپ کو ردی تو تھی ہو کہ اسی مومن پکے سا ایمان تو کسی نہیں جانتا نا چلو عبداللہ بن ابئی کا ایمان لگا گیا ہے کہ نبی پاک نہ رہا ہے امام آپ دی ہے نا ماحول آپ دا تربیت آپ دی شریعت آپ دی ذات آپ دی ہر ویلے ویکتا کھڑے عبداللہ بن ابئی منافق جڑا سی جس ویلے مریا ہوں نبی تا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنا پڑھایا اجا حکم نہیں اترا سی وہ جنا پڑھایا جو مسلمان سی نا وہ کرتا پرایا اس دے واسطے دعا منگی رب تالا نے فرمایا معروم نے مومن نے میں تو قرآن اس چڈیا ہے کہ کافر نو سوئی کے ناکے دے اندر اگر اونٹ گزار دو تو میں کافر نو جنت دے سانا تے ورنہ کافر جنت دے جا نہیں سکتا میں تو قرآن کہہ دیتا ہے واللہ لا یخلف المیاد اللہ خلاف وعدہ خلاف نہیں کرتا میں تو محبوب کہہ دیتا ہے قرآن اس بھی پکشے سے نہیں ہوئی کیوں کہ ایمان شیطان مردود ہوا تو ایمان نہیں سی وقان امین القافرین کافرین کیا ڈرامے کرتا تو سب کچھ تو تو دل اس ویل ایمان نہیں سی ایمان جی ایمان ہوتا تو پھر میرے اگے بولتا ایمان والا کوئی پیو دگو چا بچہ بولے تو تھی آ تو دہی آئے جا رب دے کو کمینا بولے اسی ہے کوئی شیتان ایو نا ہوں اس کوئی ایمان کانی لیکن اس نالی پیشاب والی اس قرآن نو نہیں سٹیا ذرا تجزیہ کرو اس قرآن نو سٹیا اسی سٹی بیٹھے ہیں اچھا جہے سٹی بیٹھے ہیں جہے مولانا آمدن انہیں دی آمد دا اشتہارات لا کے وہ کا نام سارے سب کچھ وہ نالیت جانا ہے استقبال پہ کر دیو پیسے دس بیٹھے ہو جی اشتہار چھپاؤ سانو نال الٹا ہوا مدد کیتی بیٹھے ہو اور اوٹی آمد رب رسول کی نام نالی پی آمد ہوں وہ اشتہار کے بغیر تو نہیں آ سکتا نا ایسا کی کر دوں مدد مولانا عالم صاحب مفتی خبردار ساڈا عالم ہے وہ تو خلاف نہیں بولنا سمجھو عالم کی کسی بیٹھا ہے ہوں مل جہاں تھی اِسی ایک دوسرے نو آزاد پہ سمجھتے ہیں یہ مت ماری ہوئی ہے مرسوں پھر پتا لگ سی بھی کی ہے ہوں دس پتر کیوں دے ایک پتر چھتر مارتا ہے نو چپ رہتے دسو وہ مارن دے شامل ہیں یا آزاد ہیں مسلمان مسلمان جڑے ست دیتے ان سلام کلام دعا عبادت نماز روز عیداں ہر شک اٹھے پھر پیاں گے نہیں ہے غیرت نہیں غیرت نہیں اچھا پھر مومن ہے یہ عجیب اسی مومن بنے بیٹھے ہیں کہ سڈے نال دھوکھا ہوئے سڈے نال دھوکھا ہوئے کی میں دین لے کے آ رہے سن پہلے اللہ دے ولی رسول آنگا اللہ مل قرآن اللہ نے سکھایا اپنے رسول نو رسول نے سکھایا اپنے صحابی نو صحابی نے سکھایا اپنے تابی نو جڑا صحابی نو ویکھو تابی ہوندا ہے تابی نے سکھایا تابعین نے سکھایا تبا تابعین تابعین نو تبا نے سکھایا اتبا تابعین نو پھر اس طرح سلسلہ چلتے چلتے سال سوال ہی آخری گروہ سوال ہی کون ہے سوال ہی قرآن ہے دے کو صادقین و کی ہی نہیں فرمایا جڑا قرآن پڑھے وہ چلو نہیں فرماندہ سچے نال ہونا قرآن کی فرماندہ ہے کہ نال ہونا ہے ذرا سوال ہی نے مومن تو ہو گیا نا سوال مومن کو آخیا جانا ہے کافر کو سوال ہے ہوں جا سوال ہی نے مومن تو ہے کہ نہیں جنہوں رب فرما رہا ہے جو سوال ہی نے ہوں ایمان دے بعد عمل سوال ہے کیوں آمانو واقعی مسلاد نماز کا حکم فرض یہ بعد چاہے پہلے آیا آمن کی آیا ہوں سارے نبی رسول کتاب خدا دا جیڑا طریقہ کار ہے وہ ہے پہلے ایمان عمل بعد سے تو آدھے ساتھے کو لے جزوی عمل ایمان بعد سے سادہ معاملہ الٹ ہے اتے ایمان پہلے آمن وکیم سلاد بلا تکرب جنا کلمے پڑھنے والا مومنا جناد قریب نہیں جانا نماز نہیں چڈنی پڑھنی ایو نا مومن پہلے نما امر سوالے پا دے کلمہ پڑھا ایک بندہ شہید ہو گیا ہے نہ اس نماز پڑھیے نہ حج پڑھیے نہ روزہ رکھا ہے نہ ذکر اذکار کیتا ہے کوئی شہید کلمہ پڑھیے اس ویلے ہو گیا شہید ہوں انہوں کی آخو نماز تو پڑھی نہیں تھے سارے کو معیار ہے نماز جہاں نماز پڑھ لگا سب کی سمجھتے ہیں مومن تو ہوں مومن کوئی شاہ اس عمل سوال کیتا ہی نہیں شہید ہو گیا ہے انہوں کی آخو مومن مومن تو ہے اللہ کا بندہ جی، ہاں جی۔ جڑا ایمان صد کے دل نال ایمان تصدیق بالقلب اید نال جڑا ایمان لیا بیٹھا ہے وہ مومن چاہے اس اچھا۔ کوئی عمل نیک کیتا ہی نہیں وہ کی ہے مومن لکھا عمل کیتے لیکن ایمان او دے اندر نہیں عبداللہ بن ابئی دی طرح کے نبی پاک دی زیارت کیتے پھر بھی بخشش ہوں دسو نبی دی زیارت تو بعد کوئی عمل ہے ایمان ملا کنی مہنگی چیز ہے کنا سستا سمجھا ہوا ہے ٹکے ٹکے پیچھو دیں یار نہیں دیں یہ ایمان ہوتا یہ چیز نہ سی ایمان نہ ویچ دے ہر چھڑ چڈ کیونکہ یہ تو پورے جہان اس واسطے بزرگ فرماند تین چیزاں ایک ہے وطن انسان کا یہ وطن انسان نو طور پیارا ہے بچہ ویکو جمے ذرا تگڑا ہوئے ان باہر لے جاؤ آگے نہیں مینو امی ویلے چلو آخر کہ نہیں آپ یعنی وطن کی محبت فطری طور اللہ تعالی پیدائشی طور رکھ دیتی ہے جمدا تو انہوں محبت ہو جاندی ہے دوسرے نمبر پہ انسان نو دولت نال محبت ہے وطن نو چھڑ دینا دولت پیچھے کی کرتا ہے بندے کی سعودی ہے کوئی برطانیہ ہیں کوئی امریکہ ہیں کوئی انڈونیشیا ہیں کوئی ملیشیا ہیں ہمیں ہے چھٹی گیا دولت پیچھے معلوم ہوا دولت ان زیادہ پیاری ہے چھٹ کے جو جانا پیا یہ پیارے نو نہیں چھڑتا بندہ جن پیار کٹ ہوں گے انہوں چڑھتا ہے میں ہے سن نہیں میں غلط کرنا پیا ہوں تو دسو ہاں ہوں تو کرتے نہیں تھی میرے کو سو رہا ہے جی میں تو ایمان کا پتہ دینا ہے اور میں کوئی پتہ نہیں جو اگلے ایمان رسول اللہ مینو جو اگلے ایمان سمجھا ہے میں تمہیں اور سمجھا تو ڈنڈی ہے میرے مرشد پاک نے کی سمجھایا ہے کہ اصل ایمان ہے ایمان نہیں تو پھر پیش آئی ہوں سڈے کو بے ادبی بے غیرتی بے رام سٹ ایک دوسرے کا مال لکنا ساٹے کہا برا مالیو جڑا نہیں دسو اچھا یہ ویکو ہوں اص ابلیس نو لانتا بھیج بیچ ایمان نال دسو ابلیس کی جننی کدی بازارج دیکھیے تو وقان جن ابلیس قرآن پاک میں فرمایا ہے ابلیس کی دھویں جنہ میں جنہ اچھا کبھی جن دی جن دی جننی تسی بازار وچ ویکھی خریدو فروخت کر دی ٹی وی وچ نہ کدی ویکھی سرکش دفتر پی سی وچ ڈیبو وچ یونیورسٹی وچ جننی ویکھی گوش نال ملاقات کرے نہیں اسی ترقی کر لیں کام ابلیس تو نہیں ہوا اپنی ماں بہن کی فلم ہے دوستو ابلیس لانتا بھیج سو الٹا دا ادا لاکھ بار پاتے دے بھائی مانو جڑا کام تسی کیتا میں کنو نہیں ہویا ہویا میں تجزیہ کرا رہا ہاں، اپنے آپ کیوں مومن جس کے اندر ایمان ہے وہ پہلے اپنا محاسبہ کرتا ہے حساب کرتا ہے اپنا بھی دوجے کا بھی یار میں ہی مومن ہاں تھی مومن ہے آ حساب کرو کی مومن ہے بے حساب مومن ہوں نے تو تھی اتنی بے حساب ہیں حساب والے ہوں دولت پیچھے چڈ رہا معلوم ہوا ان دولت زیادہ پیاری ہے اگے پھر اولاد ہے کی ہے ہوں دولت کما کے اولاد پہ خرچ کر دینا معلوم کیا انہوں اولاد دیا بھی کیا اس طرح ہے کہ نہیں گل غلط ہوگی تو کہہ دینا بعد اتنا کہنا دیکھو گلا مار کے گیا جو ہوں اس طرح ہے چوتھے نمبر دے انسان دی جان اے انسان کو سب تو پیاری آ ہر شہر لگی جاوے جان نہ جاوے ہے اس طرح اس کے بعد ہے ایمان ہے پہلے سب کو ترتیب نال میں مطلب ہے ہے ان چار چیزوں کا ذکر کر کے ایمان مقدم اصل پنجے نمبر کیا سب ان کتنے پہنچا دیتا ہے ہوں پنجے نمبر دے ایمان ہے ایمان والا آخو ایک بندے مجھ نال ہی پیار ہے بچے اپنے نال ہی پیار ہے جد مجھ بیمار ہوتی ہو اپنا بچہ زدہ کرتا ہے پھر وہ آخر میں بڑا اولاد نال پیار ہے تو لوگ چھتر لا کے بڑا بےمانا قربان قربان قربان بچے نو ہوتی ہوتی ہے ہے تو یہ پیاری ہوں حسین پاک نے ویکو ان دین زیادہ پیارا سی اپنی اولاد عملی طور میدان پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا باتوں نہیں سن عمل کر کے دکھایا ہوں بندہ مجھ دے بچے نو زبا کرے تو کی آخس پھر محبت اولاد ہے اس نہیں ہوں بچہ بیمار ہو تو مجھ زبا کرے تو پھر آخس اولاد نال پیار ہے اچھا ہوں دسو اسان روٹی کپڑا اور مکان کن چیزیں پیچھے مان دیا جی ہوں سڈے کو ایمان ہوتا یہ چار چیزیں قربان ہوں کہ چار ایک تو قربان ہوں جی میں حسین سیکھا حسین ایک قربان ہوں یا چار چیزیں قربان ہوں جیسا ہوں کئی شاید کئی کہتے ہیں چار چیزاں چار جانم کا پر جانم ہے حساب و کتاب ہے روز معاشر ہے کہڑی چیز ہے یہ ایمان جنوں آج کچھ نہیں سمجھی اللہ جو